عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ بسرار کرے تھے پتو سی و سنائے شگے اب رار میں عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ کے رہتے ہیں وہ پوتوں سی و سنائے اب اقرار میں غر لحظہ کو غربار ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشبیوں مطلبیوں وربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار ورنہ وہ سید علی لسبی آوہی امی لقبی عاشقیو متنبیو متبیو قرشیو مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معتر و متغر و منور و مصفا و مجلا در آنا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معتر و متغر و منور و مصفا و مجلا در آنا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ور آکنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ ور پڑھنا لک دکھ رو وأحسن منك لم ترق الطعيم وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طالع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قال البدر علينا من ثنيات الوداع و الشكر علينا ما نورك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرق توي قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد المسلمين والفريقين من عرب ومن عجم ورفعنا لك ذكرك تيسك آیا اے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل گے زبان لب حسان و رواحا و لب فاطمہ زارا و علی عابد بیمار و بسیری دہن قرقی و جامی لب سادی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون ہو بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے مائمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامعہ عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے ادیب اب یوگی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب تیرے جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات و و زبان زبانو پل مو پک رو کر دی ببیوں کی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب ترے جائیں مگر حق کے سنا گوئی ہی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال کہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ